اور نو نے اپنی رب کو پکارا عرض کی اے میرے رب میرا بیٹا بھی تو میرا گھر والا ہے اور بے شک تیرا ودا سچا ہے اور تو سب سے بڑا حکم والا